حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تو بہت سے عرب مرتد ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر آپ ان عربوں سے کس بنیاد پر لڑیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی جاری رکھوں حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اللہ کی قسم اگر وہ بکری کا ایک بچہ بھی روک لیں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے تو میں اس پر بھی ان سے لڑوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر غور کیا اور دیکھا کہ ان کا سینہ اللہ کی طرف سے کھول دیا گیا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی بات برحق ہے ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ راوی عمران قطان علم حدیث میں قوی نہیں اور یہ حدیث سند کے لحاظ سے غلط ہے صحیح روایت پہلی یعنی تین ہزار ترانوے اور تین ہزار چورانوے ہے یعنی حدیث زہری ان عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطبہ ان ہریرہ ہو نسائی حدیث نمبر تین ہزار چھیانوے